بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والقرم والیہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اب تک الحمدللہ اللہ کے فضلے سے ہمارے غسل کے فرائض بھی ہو گئے اور غسل کی سنتیں بھی ہو گئی ابھی غسل کے مقروحات کیا ہے اس کے بعد میں مصنون غسل یعنی کب کب غسل کرنا سنت ہے وہ ہے اگر کسی کے پاس چار پانچ سبب جمع ہو جائے ایک ساتھ وضو کے تو اس وہ کتنی نیت سے وضو کرے گا تین چار غسل ہو گئے اس کے اوپر تو وہ کس نیت سے غسل کرے گا کیسے کرے گا اس کے بعد میں تیمم انشاءاللہ آج شروع کر دیں گے غسل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کے مکروحات اب بتا رہے غسل کے مقروحات کیا ہے تو جو مقروحات وضو کے ہیں وہی مقروحات جو ہے غسل کے بھی سیم ہے کوئی الگ نہیں ہے نہیں یعنی غسل کے مقروحات اور وضو کے مقروحات سیم ہے اب اس میں سے میں آپ کو بتاتا چلو وہ کیا کیا ہے تو اپن وضو کے اس میں نہیں پڑھے تھے تو یہ دیکھیے کہ وضو کے مقروحات جو ہے بسم اللہ کو چھوڑ دینا بسم اللہ کو چھوڑ دینا یہ مکرو ہے کلی نہ کرنا مکرو ہے ناک میں پانی نہ چڑھانا مکرو ہے تیامن سیدھے ہاتھ کو پہل نہ کرنا یہ مکرو ہے جیسے آدمی جب ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ دھوتے وقت پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئے پھر الٹے ہاتھ کو دھوئے پہلے سیدھے پیر کو دھوئے پھر الٹے پیر کو دھوئے اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے تو مکرو ہے ولا کرنا یعنی پے در پہ کرنا جیسے کہ بیونڈی میں نیت کیا ہے کلیان میں منہ دھویا بدلا پور میں جو ہاتھ دھویا تو اس کو چھوڑ دینا یعنی ولا کرنا پے در پہ وضو کرنا فوراً جہاں نیت کیا ہے جب نیت کیا اسی وقت جو ہے چہرہ بھی دھونا ہے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے سر کا بھی مسا کرنا ہے اور جو ہے پیروں کو بھی دھونا ہے اسی وقت لیٹ نہیں کر تاخیر نہیں کرنا ہے اور دلک کرنا ملنا پانی بہانے کے بعد میں جو ہے ملنا چاہے غسل ہو یا وضو ہو ملنا اس کے بعد میں کھلال کرنا داڑھی وغیرہ میں کھلال کرنا داڑھی میں انگلیوں میں کھلال کرنا اچھے سے پھر انگلی اور داڑھیوں میں جو ہے کھلال کرنا اگر داڑھی اگر ایک دم گھنی ہے تو اس میں کھلال کرنا سنت ہے اگر گھنی نہیں ہے تو وہ پانی تو پہنچ ہی جاتا ہے پھر بھی جو ہے کوشش کرے کہ اچھے سے کھلال ہو جائے اس کے اندر بھی پھر اس کے بعد میں کسی کے بغیر عذر مدد لینا یہ کراہت ہے اور تین سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی کراہت ہے اور جو ہے تین سے کم پانی استعمال کرنا یہ بھی کراہت ہے اور آنکھوں کے اندر پانی کو ڈالنا یہ بھی کراہت ہے اور زبان میں جو ہے جو مسواک کرنا ہے تو مسواک لمبا کرنا ہے جیسے اس طرح سے کھینچ رہے ہیں اوپر سے نیچے ایسے جس طرح ہم دانت گھستے ہیں برش کرتے ہیں اس طرح سے نہیں یعنی کہ زبان میں نہیں مارنا ہے بلکہ جو ہے مسواک کو اوپر سے نیچے لینا ہے اگر کوئی اوپر ہی کراس کرے اس طرح سے تو اسی صورت میں جو ایسا کرنا کراہت ہے مسواک کرنا پھر اسی طرح روزے دار کا کلی روزے دار کا کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی کراہت ہے اور مسواک جو ہے زوال کے بعد کرنا یہ بھی کراہت ہے پھر اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا بہت زیادہ گرم پانی سے بھی وضو یا وضو کرنا جو ہے کراہت ہے تب یہ سمجھ لیں کہ اور مسبل جو ہوتا ہے یہ دیکھیں راستے میں جو پانی لگایا جاتا ہے پینے کے لیے جگہوں جگہوں پر ناکے ناکے پر یا ادھر ادھر کہیں پہ بھی جو ہے پانی لگایا جاتا ہے پینے کے لیے تو اس پانی سے بھی وضو کرنا کراہت ہے اس پانی سے چینے ہوئے پانی سے بھی جو وضو کرنا کراہت ہے تو جو جو چیز کراہت وضو میں ہے وہی کراہت جو ہے غسل میں ہے سیم اب اس کے اندر ایک چیز بتا رہے ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ ہے غسل میں جو وضو کو ترک کرنا یہ کراہت ہے اس لیے غسل سے پہلے ہی وضو کرنا ہے یہ سنتا کی سنت ادا ہو جائے اسی طرح عورت کا فرض میں خوشبو لگانا خوشبو لگانے کو ترک کرنا یہ کراہت ہے اب خوشبو کیوں لگا لگائی جاتی ہے تو خون کے اثر کو جو ہے زائل کرنے کے لیے اب ایک چیز ایک ابھی خوشبو لگانے کی جو بات آتی ہے کہ عورت کو جو عورت کا غسل کے بعد جو اپنے فرض میں خوشبو لگانا اس کے لیے سنت ہے جب اس کو حیض یا نفاس وغیرہ آئے اس اس اس کے کے بعد کو فرض میں جو ہے خوشبو لگانا سنت ہے اب خوشبو لگائے گی تو کیا ہے اب عطر لگائیں گے یا کچھ اور لگائیں گی تو دیکھیے اگر آج کے جو عطر ہوتی ہے اس کے اندر کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے اب جیسے عطر لگائے گی تو وہ تو پھر ناچنے لگ جائے گی ایسی صورت میں کیونکہ وہ عطر جلتا ہے اور فرض جو جگہ ہوتی ہے نا فرض یہ بہت یہ نازک جگہ ہوتی تو ایسی جگہ پر لگانے سے ہو سکتا ہے اس کو جو ہے مطلب انفیکشن وغیرہ بھی ہو جائے تو علماء نے یہاں پہ ایک راستہ نکالے ایک مسئلہ ایک آسانی کیے ہے عوام کے لیے کہ ایسی صورت میں تو کیا کیا جائے خوشبو کی سنت ادا کرنے کے لیے تو سنت ادا کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ گلاب پانی کا استعمال کریں روز واٹر جو ہوتا ہے گلاب پانی کا استعمال کرے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہ جلے گا نہ کچھ ہوگا بلکہ خوشبو بھی ہوگی اور جو ہے سنت بھی ادا ہو جائیں گے اور جو مقروحات وہ ترک ہو جائیں گے تو یہ عورتوں کے لیے آسانی ہے کہ وہ جو ہے اتر کی جگہ کے مشق لگانے کا جو حکم ہے اب مشق جو اوریجنل ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسی طرح کرے کہ گلاب پانی کا استعمال کرے عورت اس کے لیے زیادہ اچھا رہے گا آسانی رہے گی اس کے لیے پھر اسی طرح جنابت والا اور جس کو حیض یا نفاس آیا ہے جنابت والا ایک اور جس کا حیض اور نفاس ختم ہو گیا جس عورت کا تو اس کا جو ہے اپنے فرض کو دھونا یہ سنت ہے اور سونے کے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے ذکر کرنے کے لیے اس کے لیے وضو کرنا سنت ہے اگر وہ کھانے پینے سونے کے لیے اگر وضو نہیں کرتی ہے نہیں کرتا ہے تو جو ہے کراہت ہوگا مکرو ہے اس ایسا ایسا کام کرنا اور اگر کوئی شخص ہے جس جس نے نے بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ جو ہم بستری کر چکا ہے اب وہ پھر سے جو ہے ہم بستری کرنا چاہتا ہے جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ واپس وضو کرے پھر سے اور جو ہے وہ پھر پھر ہم بستری کرے اور جو ہے ہم بستری کرنے سے وضو کرنے سے پہلے اپنے فرض کو پھر سے اچھے سے دھو لیں اس کے بعد وضو کرے یہ اس کے لیے سنت ہے تو جنابت والے کے لیے اور حیض اور نفاذ جس کا بند ہو گیا اس کے لیے سنت ہے کہ کھانے پینے ذکر کرنے کے لیے اور جو ہے سونے کے لیے وضو کرنا اس کے لیے سنت ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو کراہت ہوگا اب یہ غسل کے مکروات پر مکمل ہو گئے یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو جی حضرت جی، ماشاء اللہ اب دیکھیے اغسال الغسال المسنون مصنون غسل یعنی کہ بہت سارے غسل اغسال جو ہے غسل کی جمع ہے تو سنت غسل اب کتنے ہیں کون کون سے اب وہ دیکھیے تو جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے عیدین کے لیے عید الفطر کے لیے عید الاضحیٰ کے لیے غسل کرنا سنت ہے کسوفین جیسے سورج گہن کی نماز کے لیے اور چاند گہن کی نماز کے لیے جب سورج گہن یا چاند گہن ہو تو غسل کرنا سنت ہے ول استشقا اور استثقا کے لیے جیسے ہم جو نماز پڑھتے بارش کے لیے نماز استثقا پڑھتے تو اس کے لیے جو ہے غسل کرنا سنت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے آزان دینے کے لیے غسل کرنا سننے دے پانچ وقت آزان دیتا تو پانچ وقت آزان پانچوں وقت جو ہے غسل کرنا سنت ہے حرمین حرمین میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا سنت ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا سنت ہے ہمارے محلے کی جو مسجد ہے چاہے جو مسجد ہو مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کر کے جانا سنت ہے اور مجلس خیر میں مجلس خیر میں جو ہے شامل ہونے کے لیے غسل کرنا سنت ہے اور رمضان کی ہر رات میں غسل کرنا سنت ہے جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے اور کوئی پاگل اگر اچھا ہو جائے صحت یاب ہو جائے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے ایسے بچے کے لیے بھی پھر اسی طرح جس نے میت کو غسل دیا ہے اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے اور حلق آنت حلقی آنت مطلب منہ زیر ناف یعنی زیر ناف کے زیر ناف جو ہوتے ہیں بال منہ زیر ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کو کاٹنے کے بعد بھی جو ہے غسل کرنا سنت ہے تو اسی طرح بغل کے بال کو کاٹنے کے بعد بھی جو ہے غسل کرنا سنت ہے مونچھوں کو کاٹنے کے بعد بھی جو ہے غسل کرنا سنت ہے ہجامہ کرنے کے بعد بھی غسل کرنا سنت ہے اور یہ جسم اگر تغیر ہو گیا پسینے سے آدمی کو اچھا نہیں لگ رہا تو ایسے فریش ہونے کے لیے بھی جو غسل کرنا سنت ہے تو یہ تمام جو ہے مصنون غسل ہے تو نیت نیت کیا کیا کرے کرے حضرت ابھی آپ جیسے بتائے کہ پسینے سے ترت ہو جائے گے تو غسل لینا سنت ہے تو کیا غسل کی نیت کرے گے بس یہ سنت غسل کرتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے نیت کر لیں اب وہ سنت غسل اب وہ کس لیے کر رہا ہے تو ایسے ہی صاف ہونے کے لیے صاف ہونے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں فریش ہونے کے لیے سنت غسل لے ہو جائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ اب مصنون غسل میں سے ہے حج اور عمرہ کا بھی غسل کرنا حج حج اور عمرہ کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے رضا بھائی آپ کا مائک میوٹ کیجئے نا آپ کا مائک اب اسی طرح جو ہے مجنون جب جب پاگل ہوتا ہے جب وہ اچھا ہو جائے پاگل تو اس کے لیے جو غسل کرنا سنت ہے کیونکہ بتاتے ہیں کیا جب وہ اچھا ہو جاتا ہے اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے کہ احتمال ہے کہ وہ جب اس کے عقل جب زائل ہوئی تھی تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے نائٹ فال وغیرہ سے کچھ ایسی چیز ہوئی ہوگی جنابت والی جس سے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہوگا تو اس وجہ سے جو اس ایسے شخص کے لیے جو غسل کرنا سنت ہے اور اگر پتا ہے کیا اس کا اب کوئی شخص ایسا تھا جس نے جنابت کیا اور پاگل ہو گیا جنابت کیا بے ہوش ہو گیا تو اب ایسی صورت میں جب وہ اچھا ہو جائے گا تو اس کو غسل لینا فرض ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے جو ہے کہ اس کو اس کو یہ بات پتا تھی کہ میں نے یہ میرے پاگل ہونے سے پہلے میں میں نے نے جو غسل مجھ پر جو غسل فرض ہوا تھا اور میں اس کے بعد جو ہے اس طرح سے میرے ساتھ معاملات ہو گئے تھے تو ایسے شخص کے لیے صحت یاب ہونے کے بعد غسل کرنا سنت ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو غسل کرنے سے جو عاجز ہے کوئی ایسا شخص ہے جو غسل کرنے سے عاجز ہے تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ تیمم کرے گا غسل کی جگہ پر کوئی شخص سنت غسل کرنے سے عاجز ہے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے تیمم کرے گا اس کے بدلے میں ہو جائے گا اب یہ مصنون غسل ہو گئے ابھی چلے گا کہ اگر کوئی بے وضو ہے یا بے غسل ہے تو بتائے کیا جنابت کا غسل کافی ہوگا اس کے لیے وضو کی جانب سے اس کا جو ہے جنابت کا غسل کافی ہو جائے گا یعنی کہ وہ غسل کر لے گا تو وضو بھی اس کے اس کی اس کا اس کا وضو بھی ہو جائے گا کوئی شخص بے وضو بے غسل ہے تو اس کے غسل کرنے سے جو ہے اس کا وضو بھی ہو جائے گا آپ بتا لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کرے اور غسل کرے یہ افضل ہے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر وضو کے بہت سارے سبب جمع ہو گئے اسباب جمع ہو گئے تو وہ ایک ہی نیت سے جو ہے تمام اسباب پورے ہو جائیں گے ابھی جیسے اس کو جو ہے نماز پڑھنی ہے یہ ایک سبب ہو گیا اس کو طواف کرنا ہے یہ دو سبب ہو گئے اس کو قرآن کو چھونا ہے یہ تین سبب ہو گئے اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا فرض وضو کی نیت کر لے گا تمام اسباب جو اس کے ختم ہو جائیں گے یعنی ایک نیت سے تمام اسباب کافی ہو جائے گی کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے تمام اسباب کی جانب سے ایک نیت کافی ہو جائے گی پھر اسی طرح اگر کسی کے پاس بہت سارے غسل جمع ہو گئے جیسے کوئی حیض والی اور کوئی جنابت والی عورت ہے جنابت کی اس اس اس نے کے بعد کو حیض آ گیا اب دو غسل ہو گئے عید آ گئی تین غسل ہو گئے اب عید کا غسل فرض تو نہیں ہے ایک جمع ہو گئے یعنی کہ بہت سارے اسباب اس میں میں اس کو بھی جوڑ رہا ہوں تو جو ہے تین تین جو ہے اسباب جمع ہو گئے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نیت کر لے گی نیت کی میں نے جو ہے جنابت کے میں نے جنابت کے غسل کی نیت کی تو تمام اسباب ایک یہ نیت جو ہے تمام اسباب پر کافی ہو جائے گی اسی طرح حضرت ایک سوال آیا ایک دماغ میں میرے اہم اہم سوال ہے اگر جمعہ کا دن ہو اور جنابت کا بھی غسل ہو تو کیسا لیا جائے جی آ رہے آ رہے دیکھیے اگر جنابت کا غسل اور جمعہ کا غسل اگر کسی کے اوپر جنابت کا بھی غسل ہے اور جمعہ کا بھی غسل ہے تو دونوں کی نیت سے جو ہے غسل حاصل ہو جائے گا اس نے نیت کیا غسل نوئی نویتو غسل جماعتی اب جو ہے ایک ساتھ اس نے دونوں نیت کر لیا غسل جو اس کا حاصل ہو گیا لیکن افضل یہ ہے کہ جنابت کا الگ غسل لے اور جمعہ کا الگ غسل لے پہلا غسل جنابت کا لے لے اس کے بعد میں دوسرا غسل جو ہے وہ جمعہ کا لے یہ اس کے لیے افضل ہے لیکن دونوں نیت ایک ساتھ کر لیا تو جو ہے کافی ہو جائے گا اگر کسی نے دونوں میں سے کسی ایک کی نیت کیا تو جس کی نیت کیا ہے وہی غسل حاصل ہوگا جیسے اس کے اوپر جنابت کا بھی غسل ہے جمعہ کا بھی غسل ہے تو ایسی صورت میں اس نے جو جنابت کا غسل کیا ہے جنابت کی نیت سے اس نے غسل کیا تو صرف اور صرف جنابت کا ہی غسل جو ہے ادا ہوگا جمعہ کا ادا نہیں ہوگا تو جو اگر اس نے جمعہ کی نیت سے غسل کیا ہے تو جمعہ کا غسل ادا ہوگا جنابت کا نہیں ہوگا تو یہ جو ہے سننا یہ سننا افضل یہ ہے کہ پہلے جنابت کا لیا جائے پھر یہ جمعہ کا لیا جائے یہ افضل ہے ابھی جیسے عید عید کا غسل جمعہ کا جی الگ الگ غسل بولے گا تو ایک بار غسل لینے کے بعد اور دوبارہ پھر پانی ڈالے گا ابھی جیسے ایک بار آپ نے غسل لے لیا نوئی تو غسل جنابتی میں نے جنابت جی۔ کا غسل کیا ٹھیک ہے میں نے جنابت کے غسل کی نیت کیا نہ پھر نیت کرے نوئی تو غسل جمع آتی اب نہ ہو گئے دو غسل آپ کے افضلیت آپ کی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ الگ الگ غسل لینے سے اگر کسی کا اچھا، عید کا غسل ایک منٹ ایک منٹ اگر کسی کا عید کا غسل جمعہ کا غسل اور مطلب سورج گہن کا یا چاند گہن کا یہ یہ تین غسل ایک ساتھ جمع ہو گئے کسی کے اب جیسے جمعہ کے دن عید ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے جمعہ کے دن کسوف بھی ہے سورج گہن یا چاند گہن ہے اب ایسی سورج میں کیا کرے گا تو بتا رہے ہیں تو جمی تو ایک نیت سے تمام غسل جو اس کے ادا ہو جائیں گے ایک نیت سے تمام غسل ادا ہو جائیں گے اب بتا رہے افراد بے غسل افضل یہ ہے کہ تینوں غسل الگ الگ لیا جائے پہلے عید کے حساب سے نہا لے کیونکہ عید کی نماز صبح ہوتی ہے تو پہلے عید کے حساب سے نہا لے یا تو پہلے یہ صبح شادی کے وقت سے جمعہ کا غسل شروع ہوتا ہے صبح صادق ہو گئی غسل جمعہ کا غسل لے لے عید کا غسل لے لے کا غسل لے لے سورج گہن کا ہو جائے گا تو یہ جو ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں اکثر آتے رہے مسائل کہ تین غسلے ایک ساتھ جمع ہو جائے دو غسلے جمع ہو جائے تو یہ آپ لوگ کو پورا مکمل سمجھ میں آ گیا جی ہاں حضرت جی اس میں کوئی سوال کسی کا فرض غسل اور جمعے کا غسل کو یعنی فرض غسل کی نیت کر کے یہ جمعے کا غسل میں ہو جائے گا نا نہیں نہیں فرض غسل کریں گے یہ اس نیت کے نیت کے میں نے فرض غسل کی اور نیت کے میں نے سنت غسل جمعہ کی تو یعنی کہ دو دو بھی بولنا پڑے گا زبان سے ہاں جی بولنا پڑ اور دل میں بھی آپ نے نیت دل کا ارادہ ہے اصل میں لیکن جی، زبان جی۔ سے بولنا یہ سنت ہے یعنی پہلے جنابت کی غسل کی نیت بولنی پڑے گی منہ سے اور پھر جمعہ کی غسل کی مطلب ایسا سٹیپ کی نیت کرنی پڑے گا ایک ساتھ پہ لینا ہے تو جی ہاں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو غسل کا جی جی جی جی ہاں جی، ماشاء اللہ اب اکثر لوگوں کے دماغ میں ایک وہم آتا ہے وسوسا آتا ہے میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں اکثر یعنی کہ دماغ میں آتا ہے میں وضو کیا تھا میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں جو بتایا جاتا ہے کہ شک جو ہے یقین کو نہیں توڑتا ہے اگر تم کو شک ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹا ہے یعنی تم کو شک ہے کہ نہیں نہیں ٹوٹا نہیں ہے نہیں ٹوٹا ہے شک ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا اگر شک ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے اگر یقین ہے تو وضو ٹوٹ گیا یا پھر نہیں ٹوٹ پورا معاملہ یقین پہ دیکھا جائے گا اگر آپ کا یقین ہے کہ میرا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا یقین ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا اگر شک ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ کیا ہم سوچیں گے کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے ٹھیک ہے اگر شک ہے تو وضو نہیں ٹوٹا ہے لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس نے وضو کیا تھا یہ یہ یہ یقین ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس کے ہوا خارج ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اس کو شک ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اب اس کو شک ہے کہ وہ سویا تھا یا جو ہے اونگ رہا تھا وہ سویا تھا یا اونگ رہا تھا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اونگنے میں لیا جائے گا تو الحمد یہ غسل کا مختصر بیان مکمل ہوا الحمد تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کو شک ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ہم کیا سوچیں گے جی وضو باقی ہے جی ایسی ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ وضو باقی ہے اگر یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر ٹوٹ گیا ہے کہ یقین پہ زیادہ احتمال ہے یقین ہی ہم کو کیا جائے گا اگر یقین ہے کہ ہاں وضو تو ٹوٹ گیا تھا میرا ہاں وضو ٹوٹ گیا تھا یقین ہے تو وضو کرنا پڑے گا اس اس کو واپس اب یقین ہے کے بعد بھی بولا نہیں نہیں نہیں یار نہیں ٹوٹا تھا ایسا نہیں ٹھنڈی ہے ٹھنڈی میں اکثر لوگوں کے جو ہے دل میں ہلے آتے رہتے نہیں یار شک ہے وہ جان دے کوئی بات نہیں شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا ایسا نہیں ہے یقین ہو گیا تو ختم ہو جائے گی بات جی۔ تو سمجھ میں آ گئی بات جی، شخص جی۔ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یقین ہونا چاہیے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اب اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا ہے غسل نہیں کر سکتا ہے تو اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں لا اللہ نفسا کہ اللہ عزوجل جے کسی نفس پر اس کے طاقت سے زیادہ جو ہے زور نہیں ڈالتا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے نہیں یعنی جتنی طاقت جتنی تکلیف آدمی جھیل سکتا ہے اللہ عزوجل جو اس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی طاقت اس کے پاس ہے اتنے ہی اس کو اللہ اس کے اوپر جو ہے بوجھ دیتا ہے اگر اس کے بوجھ سے زیادہ جو ہے اللہ اس کے اوپر زور نہیں دیتا اب ایک چیز بے بے شک شک ابھی کوئی کوئی شخص شخص وہ وضو وضو نہیں کر سکتا ہے اب اس کے ہاتھ پر لگ گیا کچھ ہو گیا ہے اب غسل نہیں کر سکتا ہے سرجری ہوئی ہے اس کی اب تو ایسی صورت میں کیا کرے تو اللہ عزوجل نے جو اپنے بندوں کے لیے آسانیاں فرما الحمد للہ

یہ پانچویں پارے کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اگر تم میں کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو سفر کی حالت میں ہو یا جو ہے تم میں سے کوئی قضاء حاجت جا کر قضاء حاجت کیا ہو یعنی کہ ٹوائلٹ پاخانہ پیشاب وغیرہ کیا ہو یا تم میں سے کسی نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو یا تم میں سے کسی نے عورتوں کو چھوا ہو اور اس نے پانی کو نہیں پایا فلم تجدو ما آ تو اس نے اگر اگر تم میں سے کسی نے پانی کو نہیں پایا تو کیا کرے تو اللہ عزد اپنے بندوں پر جو رحم و کرم فرماتے ہوئے فرما رہے فتح ممو تو تم جو تیمم کرو تیمم کیسی مٹی سے کرے سعیدن طیبن پاک مٹی سے پاک مٹی سے تم تیمم کرو اب تیمم کس طرح کریں فم سہو تو تم مسا کرو تمہارے چہروں کا تمہارے چہرے کا جو ہے مسا کرو وہ اپنے ہاں، اور تمہارے ہاتھوں کا جو ہے مسا کرو اب تیمم کس طرح کرنا ہے اپنے ادھر کوکنی لوگوں میں اپنے شافی لوگوں میں بہت سارے جو ہے الگ الگ پتہ نہیں کس نے مسئلہ نکالے دیوار پہ ہاتھ مارو تو تیمم ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ وہ آگے آئے گا کس طرح تیمم ہوگا ملے تو لے کے آئیے گا ان اس کو ہی ماریں گے اپن اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے میرے اور میری امتی کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے دنیا کی پوری زمین کو میرے اور میری امتی کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے وہ تہور اور پاک مسجد یعنی کہ زمین کو جو ہے پاک بنایا گیا ہے اللہ نے پوری دنیا پوری زمین کو جو ہے اللہ نے میرے اور میری امتی کے لیے پاک اور زمین بنایا پوری زمین پاک ہے اور وہ مسجد ہے تو ارشاد فرمایا تو تم میں سے کوئی جو کوئی جہاں جگہ پائے نماز پڑھ لے وہ اس کے لیے جو ہے پاک ہے تو اس طرح اللہ یہ آکا جو احادیث مبارکہ ہے اب دیکھیے تیمم تیمم کا معنی لغت میں ڈکشنری میں کیا ہے تو تیمم کا معنی ڈکشنری میں جو ہے قصد کرنا ارادہ کرنا ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں یہ ارادہ کرنا جو ہے یہ صرف ڈکشنری میں ہے اب شریعت میں اس کا معنی کیا ہے تیمم کا تو ایسال الترابی الالوجہ والیدینی مٹی کو چہرے اور ہاتھوں پر پہنچانا مٹی کو جو ہے چہرے کو چہرے اور ہاتھوں پر پہنچانا بھی شروع تین مخصوص رہتی مخصوص شرائط کے ساتھ اب کیا مٹی ہے تو لو چوپڑ دو ایک دم مٹی اٹھایا ایک دم مار دیا ہاتھ پہ مار دیا ہاتھ پہ ایسا اس کے کچھ شرائط ہے تو تیمم کرنا کب ہے آدمی مجبور ہوگا تب کرے گا یا مجبور نہیں ہے تب کرے گا کہ کوئی بھی آئے کے اٹھے چھٹے آئے تیمم کر لیا پانی موجود ہے سب کچھ موجود ہے تو ایسی صورت میں نہیں چلے گا اب وہ کیا ہے وہ دیکھیے تو اب تیمم شروع کب ہوئی تو سن چھ ہجری میں جو ہے تیمم جو ہے شروع ہوئی چھ ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی جب آپ کو چھ سال ہوگا ہجرت فرما چھٹے سال میں جو ہے تیمم جو ہے فرض کی گئی تیمم تو یہ تیمم کا باب جو ہے سن چھ ہجری میں جو ہے شروع ہوا اب تیمم کے شرائط یہ اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھ لیں بہتر ہوگا جی بولیے تو تیمم کے شرائط جو ہے چھ ہیں تیمم کے چھ شرائط ہیں ایک تو یہ ہے کہ پا, آدمی پانی کے استعمال سے آجیز ہونا پانی کے استعمال کرنے سے جو ہے آدمی کا آجیز ہونا مجبور ہونا کہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا استعمال کرے گا تو اس کو جو تکلیف پہنچے گی مرض بڑھ جائے گا یا ہلاک ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا جی پانی کے استعمال سے آجز ہو پانی کو استعمال کرنے سے جو ہے آجیز ہو اور جو جو نجاست دوسرا اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے نجاست کو دور کرے تیمم کرنے سے پہلے نجاست کو جو ہے دور کرے ناپاکی کو دور کر دے تیسرا تو دوسرا ہو گیا لکھ کر ایک منٹ سر جی تو تیمم سے پہلے جو ہے نجاست کو دور کرے یہ دوسری شرط ہو گئی تیسری شرط تیمم کرنے سے پہلے قبلہ کو قبلے کو ڈھونڈنا کہ قبلہ کہاں ہے اگر معلوم نہیں ہے تو اگر معلوم نہ ہو تو تیمم کرنے سے پہلے قبلے کی قبلے کو تلاش کرنا یعنی کہ قبلے کی طرف ہو کر جو ہے تیمم کرنا یہ تین ہو گئے اب چوتھا وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی تیمم کرے گا ابھی ابھی کوئی شخص نے جو ہے ظہر کی نماز میں ابھی کوئی شخص ایسا ہے جس نے ظہر کی نماز میں تیمم کیا ہے تو وہ ظہر کی نماز اس نے پڑھ لیا اور اس کا وضو اب تک ٹوٹا نہیں ہے اور وہ عصر کی نماز رہا عصر کا وقت ہو گیا تو وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا عصر کے لیے اس کو جو ہے دوسرا تیمم کرنا پڑے گا آپ بتا رہے ہیں کہ تیمم جو ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد کرنا چوتھی شرط تیمم کا وقت کے داخل ہونے کے بعد کرنا جی